وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے جتے جوڑا تو ان سین بڑیے ڈو تو ان کا آمان اور زائد ہوا اور بولے اللہ ہم کو بس ہے اور کیا اچھا کارساز